حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کردہ علاقے سے نہ پتے توڑے جائیں اور نہ درخت کاٹے جائیں بلکہ ہلکے انداز میں پتے جھاڑ لیے جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار انتالیس